السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم تو کل کے سبق ہم نے یہ پڑھا تھا کہ رمضان کا روزہ جس طرح کے پہلے امتوں پر فرض کیا گیا تھا اسی طرح اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرض کیا گیا اور جس طرح کی کل بتایا گیا کہ ابتدائی اسلام میں روزے کی جو فرضیت ہے وہ تدریجن ہوئی ہے تو سب سے پہلے یوم عاشورہ جو کہ دس الحرام کا دن ہوا کرتا ہے اس کو روزہ فرض کیا گیا اور جب مسلمان اس کے عادی ہو گئے تو بعد میں ہر اسلامی تاریخ کے تیروے چودوے پندرہویں تاریخ کا روزہ فرض کیا گیا اور جب مسلمان اس کی بھی عادی ہوا ہے تو بعد میں رمضان کے مہینے کا روزہ فرض کیا گیا اس اختیار کے ساتھ کہ اگر روزہ رکھنا ہو تو بھی صحیح اور اگر اس کا بھی دینا ہو تو صحیح اور چوتھی مرتبہ جو ہے نا پھر اس تخیر کا جو حکم تھا یعنی روزہ اور فجیا میں کسی ایک کا رکھنا یا دینا تو یہ تقیر ختم کیا گیا منسوخ کیا گیا اور صرف رمضان کے پورے مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہوا لازم ہوا ضروری ہوا لیکن وہ جو فدیہ جس طرح کے فدیہ کی صورت میں جو چھوٹ دی گئی تھی وہ اگرچہ ختم ہو گئی ہے یعنی کسی کو اختیار نہیں ہوگا کہ اگر اس کا دل چاہے گا تو فدیہ دے گا اگر دل چاہے گا تو رضا رکھے گا یہ اختیار تو نہیں ہے البتہ اگر کوئی بوڑھا ہو یا شیخ فانی ہو ضعیف العمر ہو عمر کا کافی عرصہ گزر چکا ہو یا عمر اگر نہ بھی گزرا ہو جوان بھی ہو بیمار ہو اور وہ ایسے بیماری مبتلا ہو جس کی وجہ سے اس کے ٹھیک ہونے کا صحیح ہونے کا امکان نہ ہو تو اس کا فدیہ دیا جا سکتا ہے اور لیکن اگر ایسا بندہ جو ضعیف ہو کمزور ہو بوڑھا ہو خواہ مرد ہو یا عورت ہو بیماری میں اس نے دے دیا بعد میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے اس کو بغیر تو لگ نہیں رہا تھا کہ یہ درست ہو جائے گا تندرست ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی تو شفا دینے کے بعد جب وہ تندرست ہو گیا اور روزہ رکھنے پر قادر ہے تو اس کو جو اس نے پہلے فدیہ ادا کیا تھا وہ ثواب شمار ہوگا اللہ تعالیٰ ان کا ثواب اجر دیں گے اب پچھلے روزوں کا جو ہے نا وہ جب یہ درست ہو گیا صحیح ہو گیا ہے تو اس کا اعادہ کرے گا سجائی کرے گا بشرط کہ وہ ٹھیک ہو گیا اگر ٹھیک نہ ہوا پھر تو یہ باتیں کل ہم نے پڑھی تھی اور یہ بھی بڑا تھا کہ فدیہ کتنا ہونا چاہیے فدیہ کتنا اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے شریعت میں میں جو فکر کی ہے تو بتایا گیا تھا کہ وہ تقریباً ایک کلو سے زیادہ بنتا ہے ایک کلو سے زیادہ یعنی گندم یا اس کی قیمت اگر کسی کو دیا جائے تو اسے بھی ادا ہو جائے گا اور یہ بھی یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر رمضان کے مہینے میں فی حالت سفر میں ہو یا بیمار ہو تو ان کے لیے گنجائش ہے تو جس طرح کہ کل بتایا گیا تھا کہ ہر بیمار کے لیے چھوٹی موٹی بیماری ہو تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے رخصت نہیں ہے کہ وہ روزہ توڑ دے افطار کر دے ایسی ہر چھوٹے موٹے سفر کے لیے جو نہیں ہے رخصت اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کی وجہ سے رمضان روزہ کا رمضان کا روزہ افطار کر دے اور توڑ دے بلکہ اس کی تفصیلات ہے تو جس طرح کل بھی بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ جو ہے نا بیماری سے مراد جو ہے نا ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے اگر روزہ بندہ رکھ لے تو اس میں مزید اضافہ ہوگا یا اس کے بڑھنے کا خطرہ ہو یا دیر سے اچھا ہو یا دیر سے اچھا ہونے کا اگر یہ روزہ نہ رکھتا تو اس کا احتمال تھا امکان تھا کہ یہ جلد ٹھیک ہو جاتا اور جب اس نے روزہ رکھا تو یہ مزید کمزور ہو گیا تو اس کے تندرست ہونے میں جو ہے نا لگنے کا خطرہ ہو جس طرح کہ کل بتایا گیا تھا کہ حکیم ہو طبیب ہو ڈاکٹر ہو جو بھی ہو وہ ماہر ہو اور اس کو پتہ ہو کہ اگر یہ روزہ رکھے گا تو اس کی یہ جو بیماری ہے اس میں اضافہ ہوگا یا اس میں مزید تاخیر ہوگا تو وہ بھی اگر اس کو تو پھر اس کو روزہ افطار کرنے کی اجازت ہوگی ورنہ نہیں یہ تو بیماری کے متعلق اسی طرح سفر کے معاملے میں جس طرح کی بتایا گیا تھا کہ اٹھالیس میل اٹالیس میل کا جو سفر ہے اس سے زائد ہو جو کہ ستتر یا اٹھتر کلو میٹر خیال بنتا ہے تو اتنا اگر سفر ہو تو اس سفر میں جو ہے نا اگر یہ روزہ افطار کرنا چاہے تو اجازت ہے اور سفر بھی ایسا ہو کہ جس طرح کے سفر کے جو احکام کہ اگر کسی جگہ پندرہ دن کی نیت نہ کی ہو پندرہ دن کی کی نیت نہ ہو تو اس کو مسافر کہا جائے گا اور اگر کسی جگہ یہ سفر پہ جا رہا ہے لیکن پندرہ دن پندرہ دن یا نیت کر رہا ہے بیس دن پچیس دن یا پندرہ دن تو اس کو پھر مسافر نہیں کہا جائے گا اور پھر یہ نماز پڑے گا اور روزہ بھی رکھے گا تو اگر بیمار ہو یا مسافر ہو اور انہوں نے روزے کی نت کی ہو تو اگر کوئی مشکل پیش نہ آئے کوئی مسئلہ نہ ہو کوئی مشکل نہ ہو تو بغیر کسی ضرورت کے جو ہے نا پھر روزہ توڑنا جائز نہیں ہوگا چین کو رخصت ہے لیکن اگر انہوں نے نت کر لی یعنی بیمار تھا مسافر تھا پھر بھی انہوں نے روزے کی نت کر لی تو اگر کوئی مشکل پیش نہیں آیا تو ایسی خواہ جو ہے نا پھر روزہ توڑنا افطار کرنا صحیح نہیں ہوگا جائز نہیں ہوگا لیکن اگر سرے سے ابتدا ہی سے نت ہی کی ہو یعنی صبح صادق سے پہلے پہلے جب سحری کی جاتی ہے اس وقت انہوں نے یہ نہ کی ہو کہ ہم کل روزہ رکھیں گے روزہ رکھنے کی روزہ رکھنے کی نیت نہ کی ہو تو پھر اور اسی وقت جو ہے نا ان کی بیماری یا سفر شروع ہو گیا تو روزہ کا سر کرنا جائز ہوگا یعنی یہ پھر پھر صحیح ہے مثلا اگر وہ رمضان کے مہینے میں پندرہ تاریخ کو روانہ ہو گیا تھا پچیس تاریخ کو جو وہ پچیس واپسی ہوئی تب جو پانچ دن باقی ہے تو پانچ دن یہ رمضان کے مہینے کے روزہ رکھ لے اور اس کے رکھنے کے بعد جب عید گزر جائے فوراً یا جس وقت اس کا دل چاہے پھر اس کا بقیہ جو جتنے دن کا سفر گزارا ہے روزہ نہیں رکھا ہے روزہ افطار کیا اس کا اعادہ کرے گا پونے دو سر بنتے ہیں پونے دو کلو صحیح ہے پونے دو کلو اس کا جو او دے دے یا اس کی جو قیمت بنتی ہے صحیح ہے پونے دو کلو بنتا ہے تو آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہا ہے اس میں کل چونکہ کل بھی رمضان ہی کی بات چل رہی تھی تو کل اجمال کے ساتھ تھا اور آج جو ہم پڑھیں گے اس میں تفصیل کے ساتھ ہوگا اور جس طرح کی کل بتایا گیا تھا کہ اور ابھی بھی اس کا تذکرہ ہوا کہ رمضان کی فرضیت یہ تدریجن ہوا ہے تو اس آیت کریمہ کا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن اس کا شان نزول اور پس منظر پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھ لیتے اور ترجمہ پڑھنے کے بعد پھر اس کی تشریح کو پڑھنے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن رمضان کا مہینہ او ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا خدن للناس جو لوگوں کے لیے سرفا ہدایت و بینات من الہدا اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق اور باطل کے درمیان دو فیصلہ کر دیتی ہے پمن شہید الشہر لہذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے فلیسم ہو اور اس میں ضرور روزہ رکھے فمن کان مریضا اور اگر کوئی شخص بیمار ہو او علی سفر یا سفر پر ہو من ایام اخر تو او دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم العسر اللہ تعالی تم پر اللہ تعالی تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے ولا يريد بكم العسر اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكمل العدة تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو ولتكبر الله على ما هداكم اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر گزار بنو اور تاکہ تم شکر گزار بنو تو یہ تحجی کریمہ میں آخر میں جو یہ کہا گیا ہے وَلَتُقَدِّرُ اللَّهَ عَلَمَا حَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اس میں ایک یہ بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ پورا رمضان گزارنے کے بعد یعنی رمضان کے فوراً بعد عید کی دن یعنی نماز میں جو تکبیری کہی جاتی ہے ان کی طرف اشارہ ہے یعنی عید کی نماز میں جو دو رکعت ہوا کرتی ہے اور واجب ہوا کرتی ہے اس میں جو تین تکبیرات واجبہ پہلی رکعت میں اور تین تکبیرات واجبہ دوسری رکعت میں اس طرف بھی اشارہ ہے تو اب آتے ہیں اس ایسی کریمہ کی تشریح اور تفصیل کی طرف شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن یہ زمانہ ماہی رمضان کا ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا من اللوح المحفوظ الى من اللوح المحفوظ الى السماء دنیا في لیلت القدر خدن حال حادن من الزلاله لوح محفوظ سے اسمانی دنیا پر لیلت القدر کی رات میں یعنی اس کا پہلا جو نزول ہوا ہے اللہ محفوظ سے دنیا پر ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا پہلا جو اس کا نزول ہے تو لوح محفوظ سے دنیا پر ہوا ہے اور وہاں سے پھر القدر کی رات میں رمضان ہی میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا ہے تو اس رات میں تو محفوظ ہے محفوظ دنیا پر یہ پہلا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا للت قدر کی رات میں اتارا گیا ہے اور پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالہ دور نبوت میں جو ہے نا فوقتاً جتنا ضرورت ہوتا گیا اسی کے مطابق وہ اترتا گیا ٹوٹل تیس سالوں میں ہدن حالین من الزلالہ کہ یہ جو ہدن ہے یہ حال ہے گمرائی سے حاجین من الزلالہ یعنی گمرائی سے ہدایت بخشنے والا گمرائی سے ہدایت بخشنے والا ہدن مانا جو ہدایت دینا والا ہے حال حاضی من الظلالہ کی یہ حال ہے یعنی ہدایت دینے والا ہے ظلالت سے گمراہی سے لِلنَّاسِ لوگو کو عبینات آیات واجحات اور لوگوں کو واضح دلالہ ہے یعنی اس کی آیات واضح ہے کھلی ہوئی ہے من الخدا من الخدا یعنی ان کی آیات ہما یہدی الحق کی من الحکام جو رہنمائی کرتا ہے احکام میں حق کی طرف ومن الفرقان اور والفرقانی والفرقانی اور فرقان ہما یفرق بین الحق والباطل جو تفریق کرتا ہے حق اور باطل کے درمیان تو کیا مطلب ہوا یعنی ایسے احکام پر مشتمل ہے جو ہدایت کرنے والے ہیں اور فیصلہ کرنے والے ہیں یعنی باطل کے درمیان فیصلہ کن ہے فمن شہیدہ حاضر الشہرہ چنانچہ شہیدہ مانا حاضر ہو حاضر ہو جو حاضر ہو من کم تم میں سے شہرہ اس مہینے میں یعنی اس رمضان کے مہینے میں جو حاضر ہو یسم ہو تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے یعنی اس مہینے میں روزہ رکھے امن کان مریضن اور جو شخص بیمار ہو او علی سفر یا یا حالت سفر پر ہو تو اس کو دوسرے دنوں میں شمار سے رکھنے چاہیے یعنی جتنے یہاں پہ اگر بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے افطار کر لیا ہو روزہ چھوڑ دیا ہو تو جتنا یہاں پہ افطار کر لیا ہو اس کا بعد میں رمضان گزرنے کے بعد اس کا اعادہ کرے من شهدا تو یہ جو آیت کریمہ ہے یہ پہلے بھی گزر چکی ہے جو ہم نے کل پڑھا تھا اب اب یہاں سے دوبارہ مقرر لے کے آئے اس وجہ سے کہ من شہیدہ کی جو تعمیم ہے من شہیدہ کی جو تعمیم ہے اس کی منصور کا شبہ نہ ہو جائے یعنی کہ یہ بالکل منسوخ ہے تو اس شبے کو ختم کرنے کے لیے جو ہے نا یہاں پہ دوبارہ اس آیت کریمہ کو ذکر کیا گیا یورید اللہ بکم السرا اللہ تعالی کو تمہارے ساتھ آسانی کرنا منظور ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں ولا یورید بکم اور تم پر تنگ دستی نہیں چاہتے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتے تو اس وجہ سے کہ سفر آسانی چاہتے ہیں یعنی اور سختی نہیں چاہتے اس وجہ سے مباح کیا افطار کو بیماری کی حالت میں اور سفر کی حالت میں یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ حالت سفر اور حالت بیماری روزہ رکھنا ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے رحم کا معاملہ کرتے ہوئے آسانی کا معاملہ کرتے ہوئے سہولت کا معاملہ کرتے ہوئے یہ سہولت دی یہ اجازت دی یہ رخصت دی کہ حالت بیماری میں اور حالت سفر میں روزہ افطار کیا جا سکتا ہے ولکون ذالکا فی معنی العلہ ولکون ذالکا فی معنی العلہ اور اس وجہ سے ولکون ذالکا اور اس وجہ سے کہ یہ جو رمضان کا حکم ہے رمضان کا حکم ہے فی معنی العلہ یہ علت کے معنی ہو یعنی معلن معنی علت ہے یعنی رمضان کا رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا یہ جو حکم ہے یہ جو حکم ہے یہ جو اوپر مضمون مضمون ہے اس کا یہ حکم ہے اور یہ مانند جسو میں آج کن آ رہے گی اس لیے اس پر اگلا جملہ عطف کر دیا گیا ہے بولے ملو بھی و اس کو تخمیر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور تشدید کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے تاکہ تم مکمل کر لو بولے تاکہ تم مکمل کر لو پورا کر لیا کرو العدتا العدتا یعنی گنتی کو عدتا سوم رمضان یعنی رمضان کے مہینے کے گنتی کو رمضان کے مہینے کے گنتی کو اللَّهَ اور اس لیے کہ تم اللہ کی بزرگی بیان کرو اکمار اس کے پورا کرنے پر یعنی پورا مہینہ گزر جانے کے بعد جب رمضان کا مہینہ مکمل ہو جائے تام ہو جائے تو مکمل ہونے کے بعد اس کی بزرگی بیان کرو جس طرح کہ پہلے بتایا گیا کہ رمضان کے بعد عید کے نماز میں جو تکبیرات کہی جاتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے علامہ ہداکم علامہ ہداکم جس کا اس نے رہنمائی کی یا جس کا اس نے تم کو طریقہ بتا دیا ارشدکم لمعالم دین ہی یعنی تم کو اپنے معالم دین سکھلائے ولعلکم تشکرون اور اس لیے کہ شکریہ ادا کرو اللہ اللہ تعالی کا ال کا اس بڑے نعمت اب اگلی جو ہے کریم پہلے اس کا تجمہ پڑھ لیتے ہیں اور تجمہ پڑھنے کے بعد پھر اس کی تشریح پڑھیں گے وَإِذَا سَعْلَكَ عِبَادِ عَنِّي اور اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے فَإِنِّي قَرِيب تو آپ ان سے کہہ دیجئے وَإِذَا سَعْلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِ قَرِيب اور اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھئے فَإِنِ قَرِيب تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہو اجیب و دعوت دائی ادالعان کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو تمہیں پکارنے والے کی پکار سنتا ہو اجیب و دعوت دائی ادالعان کل یستجیب لی کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہو وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّمْ يَرْشُدُونَ لہذا او بھی میری بات دل سے قبول کر لے اور مجھ پر ایمان لے آئے تاکہ اور راست پر آ جائے تاکہ راست پر آ جائے وسعد جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کا شان نزول ہی سمجھو کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک پارٹی نے ایک جماعت نے ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے قریب ہے یا ہم سے دور ہے کہ جب ہم اس کو بلا دعا کرتے ہیں آہوزاری کرتے ہیں یا کچھ چیز مانگتے ہیں تو تو کیا ہم سے وہ دور ہے یا قریب ہے یعنی اگر قریب ہوں گے تو ہماری بات سن لیں گے اور اگر دور ہے تو ہماری بات نہیں سن سکے گا ان کے ذہن میں یہ بات اس بات کے متعلق جو ہے نا پریشانی تھی تو اس پریشانی کو جو ہے نا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے ان کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کریمہ نازل فرمائی اذا اور جب اور جب اذا سالك عبادی اور جب آپ سے میرا بندہ پوچھے اور جب آپ سے میرے بارے میں میرا اذا سالك اور جب آپ سے پوچھے عبادی میرا بندہ عنی میرے متعلق فانی قریب میں قریب ہو میں قریب ہو میں قریب ہو منهم بعلمی فاخبرهم بذلك یعنی میں ان کو اس چیز کا بتاتا ہو یعنی اپنے علم کے لحاظ سے آپ ان کو اصلاح فرما دیجئے یا ان کو بتا دیجئے ان کو کہیے دعوت دعوت کہ میں قبول کیا کرتا ہوں دعوت دعا مانگنے والوں کی درخواست جیب میں قبول کرتا ہوں دعوت الدائی دعا مانگنے والا کی درخواست ازال عان جب دعا کرے <coughs> ما ان کی درخواست منظور کر لیتا ہوں یعنی جو چاہتے ہیں ان کو دے کر جو ہے نا ان کی بات کو سن لیتا ہوں ان کو دے دیتا ہوں پھل یہ بولی فل بو لی ان کو چاہیے کہ قبول کر لیا کرے جی بو لی ان کو چاہیے کہ قبول کر لیا کرے دعائی میرے احکام دعائی مانا میرے احکام بجاوری کے ساتھ یعنی میں نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جائے امینو اور مجھ پر یقین رکھنا چاہے یجیمو علی الایمان یعنی ایمان پر ہمیشہ رہے ایمان پر ہمیشہ رہے قائم ہو لعلم یرشدون امید ہے یہ او لوگ فلاح حاصل کر سکیں گے یحدون یعنی وہ ہدایت رہنمائی وہ حاصل کر لیں گے اس میں تھوڑی تفصیل ہے تو ابھی تو ٹیم بھی پورا ہو گیا تو انشاءاللہ پھل پڑھیں گے کہ قرآن کریم اور رمضان کا تعلق اور رمضان اور قبلیت توقع اور بعض دعائیں جو جاتی ہے لیکن فوراً قبول نہیں ہوتی بلکہ اس میں کچھ عرصہ لگ جاتا ہے تو اس میں کیا حکمت ہے تو انشاءاللہ وہ پھر پڑھ لیں گے انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو پھل جو گیا ہے اس کی تھوڑی تفصیل ہو رہا اللہ الگ کریں گے السلام عليكم ورحمة الله وبركاته